حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معصیت والی نظر پوری نہ کی جائے بلکہ اس کا کفارہ دیا جائے اور اس کا کفارہ قسم والا ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو سڑسٹھ